اللهم ألهمنا رشدنا وعدنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين كذبت عاد جھٹلایا آج نے یہ کذبت کی ضمیر جو ہے وہ مونس آ رہی ہے لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے کیونکہ قبیلے کا نام ہے قبیلے کے نام جو ہے وہ مونس ہوتے ہیں کذبہ بھی آ سکتا ہے اگر کذبہ آئے گا تو پھر لفظ کا اعتبار نہیں ہو رہا ہوگا بلکہ مفہوم کا اعتبار ہے اور مفہوم میں اغلب مفہوم مذکر کا ہوتا ہے قوم جیسے قوم ہے تو قوم مذکر ہے لفظ کے اعتبار سے لیکن اس میں مونس بھی ہوتے ہیں ہوتی ہیں کذبت عاد فقی عذابی و نظور عاد نے جھٹلایا کذبت کا مفہول بھی ہی معذوف ہے کیونکہ وہ واضح ہے فقی فقان آدابی و نظر تو کئی فقان کیسا تھا میرا عذاب اور نظر کیفا جو ہے وہ کانا کی خبر مقدر یعنی کانا عذابی و نظری کیف ٹھیک کیسا تھا میرا عذاب اور ڈرانا انا ارسلنا علیہم ریحا ہم نے ان پر ایک ہوا بھیجی اور یہ بھی ہم دیکھ چکے قرآن مجید میں کہ ریح جو ہے وہ واحد کس اس میں آئے مفرد ہو تو عذاب کی ہوا ہے اور جمع رحمت کی ہوتی ہے جہاں بارش والی ہواؤں کا بیان ہوتا ہے وہاں ریا آتا ہے اور جہاں عذاب کی ہوا ہے وہاں ری ہے تو انا افسلنا علیہم ریحن سر سورن سر سر کے بارے میں بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں کہاں گفتگو کر چکے ہیں جب ہم نے کہا فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّتٍ فَسَقَّتْ وَجْهَهَا تو ہم نے کہا تھا باد سر سر یا سعود را را کم یہ ربائی نہیں ہے سر سر یو سر سر نہیں ہے بلکہ اس میں سلاسی مجرد ہی کا مادہ ریپیٹ ہوا ہے اس کو کہتے ہیں ملحق بے ربائی ملحق بے ربائی کا مطلب ہے ہوتا نہیں ہے ربائی لیکن اپنے وزن کے اعتبار سے ربائی ہے آج واضح ہو رہی ہے کہ نہیں تو سر سر ہم نے تین معنی ذکر کیے تھے وہ تین معنی کسی کو یاد ہے فی میں تین معنی کا بیان کیا تھا ایک یہ کہ شور ٹھیک ہے ایک یہ کہ شدید ٹھنڈ اور ایک ہے شدید گرمی فی اصابت ظالموا انفسهم فاہلکت اور یہ بھی بتایا تھا کہ یہ لفظ اپنے اندر ہی آواز کا معنی رکھتا ہے فیہا سر یہ اس کی ہوا ہے ہوا کی آواز ہے تو باد سر سر جو ہے تین ترجمے ہو سکتے ہیں تند و تیز ہوا شدید ٹھنڈی ہوا شدید گرم ہوا اور علماء نے کہا تینوں ہی تھی وہ یعنی کیونکہ سات دن آٹھ راتیں ان پر وہ چھوڑی گئی تھی لہذا کبھی تند و تیز تھی کبھی گرم تھی کبھی ٹھنڈی تھی اور واضح کہ نہیں اچھا انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحسن نحسن جو ہے وہ نحوست سے ہے مصدر نحوس ینحسس یعنی نحسن کسی شے کا منحوس ہونا تو فرمایا ہم نے ان پر ایک ہوا چھوڑ دی تند و تیز ایک نحوست کے دن اچھا نحسن مستمر ایسی نحوست جو ان پر جاری رہے گی لئی صلب انقطاع اچھا یہاں علماء نے کہا کہ بھئی کوئی دن منحوس نہیں ہوتا لیکن فی یوم نقص اس دن کو منحوس کیوں کہا گیا اس لیے کہ اس دن میں ان پر عذاب آیا اور وہ مستمر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر وہ دن جس پر وہ عذاب آیا اگر وہ فلاں سال کا دن تھا تو ہر سال وہ منحوس ہوگا بلکہ نقص مستمر فی حقہم ان کے حق میں وہ نحوست جو اس دن شروع ہوئی تھی وہ چلتی ہی چلی جائے گی تو یومی نقص مستمر میں مستمر صفت نحوست کی ہے نہ کہ یوم مستمر یوم مستمر نہیں ہے بلکہ مستمر بات واضح ہو رہی ہے الناس نظر نظر کہتے ہیں کسی شے کو کھینچنا ایسا کھینچنا کہ وہ اپنے اصول سے جڑا ہوا ہو یعنی اگر آپ نے یہ اٹھا لیا یوں کر کے تو یہ نظر ینز نہیں ہے لیکن اگر یہاں یہ جڑا ہوا ہے تو پھر یہ نظر ہے اسی طرح جس طرح روح انسانی جسم میں گدی ہوئی ہے تو روح کو جب نکالا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی ورنہ سے آتی نزعن بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں اسی طرح اگر میں آپ سے چھینا جھپٹی کر رہا ہوں تو ہم نے پیچھے کیا پڑھا یتنازعون فیہا کأسن لا لبن فیہا ولا تأثیم تو تنزع الناس کیوں کہا کہ انہیں وہ اکھاڑتی ہے جیسے کہ آگے بھی آئے گا اس لیے کہ وہ بہت قد آور تھے اور جمے ہوئے لوگ تھے یعنی جب آپ کسی بھاری وجود کو زمین سے اکھاڑیں گے اٹھائیں گے تو گویا وہ اکھاڑنا ہے آواز ہے لہٰذا آگے تشبیح کیا دی ہے کہ انہم آجازو آجاز ہے عجز کی جمع کس کی جمع عجز عجز کہتے ہیں کسی بھی شے کے ابتدائی حصے کو یا پچھلے حصے کو یعنی انسان کے لیے اگر اس کی جو اس کا جو دبر ہے اس کو عجز کہتے ہیں ٹھیک ہے درخت کے لیے جو عجز ہے وہ اس کا ٹرنک ہے یعنی جو بیچ میں کیا ہوتی ہے وہ تنا جی ہاں تو آجاز نخل آجاز نخل گویا کہ وہ کھجور کے تنے ہیں منقعر یہ کس کی یہ اعجاز کی صفت نہیں ہے اگر اعجاز کی صفت ہوتی تو ایک تو حالت رفع میں ہوتی اور منقعبتن ہوتی یہاں یعنی اعجاز نخل منقعب تو کیا ہوگا کھجو اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنوں کے ماننے اور واضح ہو رہی ہے کہ نہیں کس کو کہتے ہیں یہ جو گلاس ہے جیسے تو آپ کہیں فی قہر الکاسی تو جس کا بالکل نچلا حصہ ہے وہ کیا کہلائے گا وہ قہر ہے تو اگر آپ کہیں قرار تو من الکسی تو اس کا مطلب ہوگا میں نے اس کے نچلے حصے سے کچھ نکالا سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں تو کار یقارو بمانا قلع یقلعو بھی آتا ہے قلع یقلعو کیا ہوتا ہے قلع تو شجرت من جزوری ہاں قلع تو شجرت من جزوری ہاں میں نے درخت کو جڑ سے نکال لیا اللہ سے اس کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے قار کیونکہ آپ جڑ سے نہیں نکال سکتے جب تک آپ کھود کے اس کے نچلے حصے تک نہ پہنچے ٹھیک ہے تو قارت الشجرا کا مطلب کیا ہے تو او اقتلعتها اختلابی ہوتا ہے وہ ترجمہ بنے گا کہنہم نخل منقعر گویا کہ وہ اکھڑی ہوئی کھجور کے تنے ہیں اکھڑے ہوئے درختوں کے تنے ہیں سمجھے ترجمہ یوں ہی کرنا ہے ایسے براد یہی ہے گویا اکھڑے ہوئے تنے ہیں لیکن یہاں اکھڑا ہوا ہونا صفت آجاز کی نہیں ہے بلکہ کس کی ہے نخل کی <clears throat> نخل اس میں جنس ہے لہٰذا اس کی جمع سوری oh, اس کی صفت منقاہرہ بھی ہو سکتی تھی اگر آپ اس کی جنس کا خیال رکھتے ہیں اور اگر لفظ کو دیکھیں تو مذکر ہے تو لفظ بھی آ گیا تو کیا ہوتا ہے کئی دفعہ کبھی آپ لفظ کی رعایت کرتے ہیں کبھی معنی کی رعایت کرتے ہیں لفظ کی رعایت کریں تو مذکر لے آتے ہیں معنی کی رعایت کریں تو منس لے آتے ہیں اور بھی جو ہوتا ہے من جیسے من مذکر ہے لیکن اگر من سے مراد آپ کی خواتین ہے تو آپ لفظ معنی کی رعایت کر کے مونس صفت لے آئیں اور مگر نہ قوم آپ نے اس میں لفظ کی رعایت کرنی ہے مذکر لے آئے اگر آپ قوم سے مراد قوم النسال لے رہے ہیں تو پھر آپ محنت بھی لا سکتے ہیں بات واضح یوم نفس ہے جی جی ہاں بالکل عذاب کا دن تھا لہذا ان کے لیے نحوست کا دن ہو گیا نحوست کس کو کہتے ہیں نحس کہتے ہیں شعم کو شعم کس کو کہتے ہیں بدفالی ٹھیک ہے تو مراد یہ ہے کہ اس دن جب عذاب شروع ہوا تو ان کے لیے وہ برا دن تھا نا ان کے لیے برا دن تھا تو وہ ان کے لیے یوم نحسن تھا ابھی بھی عرب کہتے ہیں یعنی کوئی دن اچھا نہ گزرے تو کہا یوم یوم نحسی ٹھیک ہے تو نحس کا مطلب کیا ہے منحوس ہم اردو میں جو کہتے ہیں منحوس اسی سے فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر أي للذكر كاكل دو مرادتي أو إما للتذكر وإما للحفظ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر أي متذكر هل هناك من يريد أن يتذكر من القرآن وهو سهل تو یہاں سے پھر وہ بھی بحث ہے پرانے لوگوں کو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو میں نے عموماً تفاصیر میں دیکھا کہ یہ بحث نہیں کی ہوئی کہ ذکر کے لیے آسان ہے تذکیر کے لیے آسان ہے تذکر کے لیے آسان ہے لیکن اس سے باتیں مسائل اور تدبر اور اس طرح کی چیزوں کے لیے آسان نہیں کیونکہ وہ پہلے تصور نہیں تھا سمجھا رہی تھی یعنی پہلے مغربی تہذیب نہیں تھی نا وہ آئی نہیں تھی انہوں نے آپ لوگوں کا دماغ خراب نہیں کیا تھا غیر مقلدیت کا ظہور نہیں ہوا تھا اور یہ ساری چیزیں تو اس وقت لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ ولاد القرآن ذکر مراد ذکر سے مراد تذکر ہے نہیں ہے اور فقہا کا کام ہے کہ وہ استمبا کریں گے اور مفسرین کا کام ہے کہ وہ تفسیر کریں گے اور علماء کلام کا کام ہے کہ وہ عقیدے کی بحث کریں گے اور محدثین کا کام ہے کہ وہ حدیث کو دیکھیں گے تو سب کو پتہ تھا بات بات ہے لیکن اب جو جدید تفسیریں لکھی گئیں جیسے علماء نے لکھی ان کو پھر بتانا پڑتا ہے کہ ولاقت یس القرآن ذکر سے مراد ذکر ہے تذکیر ہے اور تذکیر اصل میں کون سی ہوتی ہے وہ معلوم مینت دینی جو ضرورہ ہوتی ہے جس میں عوام اور خواص برابر ہوتے ہیں یعنی ایمان باللہ ہے توحید ہے رسالت ہے آخرت ہے اخلاق ہے سمجھ آ رہی ہے اسی طرح وہ احکام جو معلوم مینت دینی جو ضرورہ ہے وہ سب تذکر ہے قرآن یہ سب تذکر کے لیے بہت ہی آسان ہے لیکن جو معاملات استمباتی ہیں فرعی ہیں

مشتدہ سب مشتحد بن گیا بلکہ حل میں یعنی کذبت سمود بن سمود نے اچھا سمود بھی اسی وجہ سے آ رہا ہے جو میں نے بتایا وہاں جس وجہ سے تھا یہاں بھی وہی ہے سمود نے ڈرانے والوں کا انکار کر دیا ڈرانے والے ترجمہ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ دوسری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کرزبت عاد المرسلین سلیم کرزبت سمود المرسلین تو کیا تو ایک رسول کا انکار تھا لیکن ایک رسول کا انکار چونکہ سب رسولوں کا انکار ہے لہٰذا کرزب سمود بن نظر یہ بھی ہو سکتا ہے اور نظر ہم نے دوسرا کیا دیکھا مصدر بھی ہے انذار کے معنی میں تو کرزب سمود بن نظر ای بھی انذاری بات بات ہے نا کل گزر چکا فقول ہوا بشر منا واحدا نتبعه یعنی خضر ہے صاحب یہ اشب اب بشرم کیوں ہے اب بشرم منا اب بشرم منا واحدا اور یہ کیوں حالت نسل میں لہذا منصوب آپ سے پیچھے جو ملتان والے بھائی بیٹھے وہ بتائیں ہاں نسل منصوب ہم نے پیش پڑھا تھا والسماء بنيناها بعيد والارض فرشناها فنعم الماهدون والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم منصوب على الاشتغال ٹھیک ہے کیونکہ بعد میں وہ صفت وہ ضمیر مفعول به کی آ رہی ہے نتبعه وگرنا اگر نتبعه کی ضمیر نہ آتی تو ہم اس کو مفعول به مقدم کہہ دیتے بآسانی ابشر منا واحدا نتبع ٹھیک ہے لیکن چونکہ مفعول به کی ضمیر آ تو اب اس سے پیچھے بھی یہی فعل محذوف ہوگا یعنی ان بشرا منا واحدا نتبعه اذا ضلال وسعور تاکید زیادہ ہے بس اس میں تاکید کیا ہے زیادہ ہے منا واحدا نتبعه کیا اپنے میں سے یعنی بشر کی صفت کیا بشرا واحدا ٹھیک ہے منا بیچ میں جو, جو ہے وہ اعتراض ہے اعتراض کا کیا مطلب ہے یعنی جملہ یعنی جملہ نہیں ہے پورا مرکب جاری ہے اعتراض کا مطلب ہے ابشرن اور واحدن دونوں آپس میں نحوی ترکیب کے اعتبار سے جڑے ہوئے ہیں بیچ میں کوئی اور وشا گیا ابشرن واحد منا ہے تو ابشرن منا واحدن اس میں بعض علماء نے کہا کہ بشرن ہے تو منا کی قید تو اضافی لگ رہی ہے یعنی, یعنی ابشرن واحدن نتبعو تو ابشر منا یعنی اب اذا كان البشر من غيرنا كنا سنتبعه یہ تو نہیں مراد تو کیوں ہے وہاں اس میں بڑے وہ ہے انسان بشر منا ہی مراد ہے اس میں یہ ہے کہ جس کو آپ اپنے سامنے پلتا بڑھتا دیکھتے ہیں جو آپ کا کنٹمپریری ہوتا ہے جو آپ کا گرائن ہوتا ہے جو آپ کے آس پاس رہا کرتا ہے اس کو اپنا بڑا تسلیم کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے ہے کہ نہیں یعنی جس کو آپ کہہ رہے ہیں تو اس کو تو میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں کوئی لوگ کچھ لوگ کہیں گے آپ کو یعنی فلاں یہ تو ہم اس کو بچپن سے جانتے ہیں یعنی بچپن سے جاننے کا مطلب یہ کہ برا آدمی ہے ہو سکتا ہے بعد میں اس کا توبہ طائب ہو گیا اور ٹھیک ہو گیا اور اچھا ہو گیا اور مبتدا بن گیا عالم بن گیا رہی نہیں بچپن سے جانتے ہیں ہم تو <laughs> تو بچپن سے جاننے کا مطلب ہم میں ہی رہتا ہے نا تو جو آپ کے اندر گرو اپ کر رہا ہوتا ہے آپ کے سامنے آنکھوں کے سامنے اس کو ماننا بڑا مشکل اور مشکل ہو جاتا ہے کس کے سامنے یہ تو ہمارے ہاتھوں میں کھیلا ہوا ہے اس سے تو ہم نے بچپن کے ساتھ کھیلا ہے تو اب منا واحد منا منا کے اندر یہ اضافی مفہوم ہے ہوا بشر ولكنه منا أيضا من قومنا ونشأ أمام عيوننا ونحن عرفناه منذ زمان والآن جاء ويقول إنه رسول من من عند الله لن نتبع یہ فتنہ بن جاتا ہے اس کو اللہ میرے نے کہا وكذلك جعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون تو ابشرا منا واحدا نتبعه کیا ایک اپنے میں سے انسان کی پیروی کر لیں ان اذن یعنی اذا کے بعد جملہ کیا معذوف ہے ان تبعنا بشرا مثلنا کیا ہوں گے لفی ضلال وسعر یہ جو سعر ہے یہ سعیر کی جمع ہے کس کی جمع ہے سعیر کی تو یہ بھڑکتی ہوئی آگ کے لیے بھی آتا ہے جیسے ہم اس صورت کے آخر میں بھی پڑھیں گے ان المجرمین فی ضلال کہاں ہے ان المجرمین فی ضلال وسعر یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر وہاں تو سور جہنم ہی کے معنی میں ہے اگرچہ وہاں بھی دوسرا معنی لیکن یہاں جہنم کا معنی نہیں ہے یعنی کہہ رہے ہیں انہا اذا لفی ضلال و سعور کہتے ہیں سعور جو ہے وہ جنون کے لیے بھی آتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہتے ہیں فلاں یعنی گویا اس کے دماغ میں آگ لگ گئی ہے کہا جاتا ہے ناقت مسعورت ناقت مسعورت بمعنی ناقت جن جنونها یعنی پاگل ہو گئی ہے مجنونہ اگر اونٹنی پاگل ہو جائے اور نقصان پہنچانا شروع اس طرح فیلت مسکورتن فیلتن جو ہاتھی ہوتا ہے بلکہ مونس ہاتھی فیلت مسکورا تو کہہ رہے ہیں اذا تبعنا رجلا واحدا منا وهو مثلنا اذا تبعناه اننا اذا لفی ضلال وجنون مجھے ہم جنون میں ہوں گے ہم پاگل پنی میں مبتلا ہیں ہم خفت عقلی کا شکار ہیں اگر ہم نے اپنے جیسے انسان کی پیروی کر لی بات ہو جائے hmm. اور پھر دیکھیں جس کو وہ کہتے ہیں نا پروجیکشن پروجیکشن کا مطلب نفسیات میں کئی دفعہ یوں بتاتے ہیں کہ بھئی جو اپنے اندر صفات ہوتی ہے اس کو دوسرے پر پروجیکٹ کر دیا جاتا ہے وہی کرتے رہتے ہیں کہہ رہے ہیں القیت ذکر علیہ من بیننا بل هو کذاب اشر بل هو کہہ رہے ہیں القیت ذکر علیہ من بیننا یعنی اسی پر ہمارے درمیان نازل ہوتی تھی یعنی القیا کیا ڈال دیا گیا ہے ذکر وہی یعنی القرآن ذکر یا جو بھی اللہ کی طرف سے علیہ اس پر من بیننا ای من بین سائرنا یعنی من بیننا رجال و عظماء و اغنیاء و فلاسفہ ولا ادری ماذا لماذا اختار الله سبحانه وتعالى هذا الرجل بالذات وهو فقير وليس غني اليس كذلك یہ سوال ہے جیسے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم رجل عظيم من القريتين اب ہم یقسمون کون سے دو آدمی مراد دے رہے تھے وہ کہتے ہیں ولید ابن مغیرہ بہت دانشور آدمی یا یہ عروہ ابن مسعود الثقفی ان پہ کیوں نہیں نازل ہوا ٹھیک ہے بعض میں نا سہیل ابن عمر کہہ رہے تھے سہیل ابن عمر بڑے دانشور انسان تھے کہہ رہے ہیں سہیل ابن عمر اور عربا ابن مسعود الثقفی میں قرآن کیوں نہیں نادر ہوئے بڑے لوگ ہیں طائف میں عربا ابن مسعود الثقفی ہیں اور ادھر سہیل ابن عمر ہے اور اتفاق یہ کہ یہ دونوں مسلمان ہوئے ہیں یہ دونوں عربا ابن مسعود الثقفی جس کو کہہ رہے تھے کہ نبی بننا چاہیے اس کو وہ بھی مسلمان ہو گئے اور سہیل ابن عمر جو ہے وہ خطیب الاسلام ہے یہ وہی سہیل ابن عمر ہے جو تشریف لائے تھے صلیح الدیبیہ کے موقع پہ صلیح الدیبیہ کے موقع پہ اور بعد میں مسلمان ہو گئے اور اہل مکہ کو ارتداد سے روکنے والے یہی تھے جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے شروع میں پورا عرب مرتد ہو گیا تو مدینہ اور مکہ صرف دو جگہ تھی جو مرتد نہیں ہوئی اور مکہ بھی ارتداد کا شکار ہو رہا تھا سہیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور سب بہت بڑے خطیب تھے اور اس تقریر کا اثر یہ ہوا کہ سب نے ارتداد کا خیال چھوڑ دیا کیونکہ مکہ میں صحابہ نہیں تھے بڑے بڑے

اللہ کے نبی نے منع نہ کیا تو میں تمہاری زبان کاٹ دیتا چونکہ زبان سے تقریریں بہت کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر سے کہا کہ ہو سکتا ہے یہی زبان جو ہے وہ اسلام کو نفع دے فی یوم من الایام تو ایسے ہی ہوا جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا اسی زبان نے لوگوں کو ابتدا سے روک دیا تو یہ کہہ رہے ہیں اور کہ ذکر علیہ من بیننا بل ہوا کون ہوا الذي يزعم أنه رسول هو كذاب أشير بطل متكبر أشير يأشر أشارا أشير يأشر فريح يفرح كبذا البي أصي صفة المشبه كهاتي فعيل فريح كي دفع ذكر كي وهي أشير أشير كي کہا کہ ایک ہوتا ہے پرانے جیسے آتا ہے نا فریحن بھی نیگیٹو معنوں میں آتا ہے فریحن فخور فریحن اچھے معنوں میں بھی آتا ہے تو اشر کے بارے میں مفردات میں فرمایا امام راغب علیہ نے کہ اشر ہے الفرح سمجھا ایسی خوشی جو ہوائے نفس سے پھوٹے تو کہا جو ایسی خوشی جو ہوائے نفس سے پھوٹتی ہے پھر کہتے ہیں اس میں تکبر شامل ہوتا ہے سمجھا رہی جی؟ تو کیا مطلب ہے بل ہوا کذاب اشر کا مطلب ہے کہ انہوں نے دعوی رسول دعوی رسالت جو کیا بڑا بننے کے لیے اشر کا مطلب یہ جس کو ہم اردو میں نا شیخی خورا ترجمہ کر دیتے ہیں تو شیخی خورے کا مطلب کیا ہوتا ہے دوسروں پر اپنی عظمت کی دھاک بٹھانے والا ٹھیک ہے اپنے فضائل بیان کرنے والا اپنے فضائل بیان کرنے والا تو کذاب اشر کا مطلب ہے اولا انہو لئیس صادقا فی دعوی رسالتی ہی وصادقا لماذا ادعا رسالہ ادعا لئنہو یرید ان یکبر یرید ان یتکبر ان له بین الناس یہ مراد ہے بل اشر تو یہی ہوتا ہے لیکن کیا مطلب ہے یہ پروجیکشن کا مطلب کیا ہے اشر نیت پر ہوتا ہے سمجھا کذاب ہے کسی کے قول پر حکم لگانا اشر کیا ہے اس کے داخل میں تو جو شخص بھی کسی کے داخل پر حکم لگائے گا وہ اپنی ہی نفسیات کا بیان کر رہا ہوتا ہے سمجھا لیے کہ وہ اپنی ہی حقیقت دوسروں کے سامنے کھولتا ہے اس کا مطلب دیکھیں اس میں کیا ہے ہے میں ان ان ہوا اللہ رجول یہ ایک آدمی جو تم پر فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے اب یہ یہ نیت ہے یورید ٹھیک ہے یعنی اس کا ارادہ یہ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا بھائی ایک شخص ہے جو دن رات محنت کر رہا ہے لوگوں کو ادھر ادھر سے بلاتا کر رہا ہے اللہ کی راہ میں ٹھیک ہے تو میں نے کہا کہ یہ آدمی اصل میں بڑا بننا چاہتا ہے کیوں اور میں اپنے بارے میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر بالفرد میں اتنی محنت کر رہا ہوتا تو میں صرف بڑا بندے کے لیے کرتا ہوتا <laughs> ٹھیک ہے تو اس نے اپنی حقیقت کھول کے بیان کی ہے تو جب کسی کی نیت پر گفتگو کی جاتی ہے تو انسان گویا بتا ہی رہا ہوتا ہے کہ میری نیت یہ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں بل ہوا کذاب الاشر لاننا لو اجتهدنا كما يجتهد هذا النبي ما كنا الا اشرين ما كنا الا متكبرين ما كنا الا اننا نريد ان نتفضل عليه هذا هو لہٰذا علماء نے کہا کہ بھئی آپ جو ہے وہ کسی کی نیت پہ گفتگو نہ کریں کیونکہ اگر اگلا بندہ جو ہے وہ ذہین ہوا تو بتا پتہ چلا لے گا کہ اس کی نیت یہ ہے یعنی یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے دوسروں کی نیت پر تو یہ گفتگو کر رہا ہے لیکن گویا یہ بتا ہی رہا ہے کہ میں ایسا ہوں اگر میں یوں کرتا تو ایسا کرتا فلاں آدمی جو ہے وہ فلاں جگہ جو ہے وہ دعوت کے لیے گیا وہ درس دیتا ہے مشہور ہونا چاہ رہا ہے بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں میں مشہور ہونا چاہ رہا ہوں <laughs> ٹھیک ہے کہ نہیں تو یہ خطرناک بات ہے لہٰذا نیت جو ہے وہ ڈومین اللہ کی ہے مجال اللہ مجال ڈومین کو کہتے ہیں وہ معاملہ پڑ گیا تو اور دیکھیں کمنٹ آپ نے کہاں کرنا ہے کمنٹ جو ہے وہ محل کمنٹ جو ہے اس کا فیل ہونا چاہیے اس کا قول ہونا چاہیے آپ کو نظر دل میں تو نہیں آ سکتا آپ کو نظر اس کا فیل آیا نا اس کی بات نظر آئی اس اور بات سے دل پر استدلال نہ کریں بس چھوڑ دیں آپ کے نہیں ہو سکتا بڑا بادل نظر آئے نہ کریں اللہ میرے گا نہ کرو ٹھیک ہاں، مشورہ مشورہ آپ دیں گے مثال کے طور پہ آپ نے فنا کے ساتھ معاملہ کیا آپ کو دھوکہ دیا اس میں ٹھیک ہے اب آپ کوئی اور معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کہیں میرے ساتھ یہ دھوکہ ہوا بس ٹھیک بالکل ٹھیک بات ہے آپ کہہ سکتے ہیں غیبت اس موقع پہ جائز ہے میں تو بات کر رہا ہوں فیل پر حکم لگانے کی بات نہیں کر رہا یہ تو فیل دھوکے کا ہوا ہے نا تو دھوکہ دیا ہے اس نے ٹھیک ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کے نیات اور اس کے دل یا باطن پہ حکم لگائیں اور چالیس سال بک گیا اس کے بعد آپ نے اس کا ایک کریکٹر دیکھا مسلسل تو آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو منافقت نیت تو پھر بھی بتا دیکھیں اصل میں نا سچی بات یہ ہے میں آپ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ بھی منافق ہو بیس پچیس سال بعد آپ کو پتہ چلا ہو اور کئی دفعہ ہو سکتا ہے آپ اس کو منافق نہ کہیں آپ اس کی نیت پہ حکم نہ لگ کر لگائیں تو آپ کو کہا جائے گا بھولے نہ بنو زیادہ بھولے نہ بنو بالکل واضح سی بات ہے دین میں یہاں بھولا بننا ہی اچھا ہے دین میں کیا اچھا ہے بھولا بننا کیونکہ کئی دفعہ واقعی اپنی فراست ٹھیک نہیں ہوتی وہ فراست جو ہے وہ ہو جاتی ہے اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا وہ واقعی بندہ ٹھیک ہوتا ہے اس کو برا سمجھتا رہتا ہے بندہ برا ہوتا ہے اس کو ٹھیک سمجھتا ہے جو بھی ہو ٹھیک ہے اور تو نیت پہ حکم نہیں لگے نیت پہ نہیں لگ سکتا وہ بندہ برا ہے غلط کام کرتا ہے آپ الگ معاشیت کا کام کر رہا ہے آپ کا کام کر رہا ہے مجاہر بھی اس سے دور ہو جاؤ فلاں شخص گمراہی پھیلا رہا ہے آپ کہیں یہ گمراہی پھیلا رہا ہے اس کی باتیں گمراہی پر مبنی ہے بالکل اس پہ نیت کا کوئی مسئلہ نہیں وہ بات کر رہا ہے نا کوئی آپ کہیں بات گمراہی کی ہے اجماع کا انکار کیا ہے سنت سے خارج ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا لماذا لیش یہ نہیں ہے تھا لیش وہ عمل ہکذا لأنه يريد أن يرضي الغرب مثلا لا نستطيع أن نقول هذا الكلام أو إنه عميل الغرب عميل بكلة من يجلكم یہ نہیں کہہ سکتے کسی غلط بندے کو اگر صحیح سمجھ رہے ہیں اس پہ تو معاوضہ نہیں ہے غلط بندے کو صحیح یعنی سمجھنے پہ ہاں اس پہ کوئی موقع نہیں ہے حسن و غنی میں حسن العبادہ ہاں غلط رائے کو ٹھیک سمجھنے پہ ہو سکتا ہے یعنی بدت کو سنت سمجھنے پہ وہ جیسے میں کئی دفعہ اس کی مثال میں نے بہت دفعہ دی ہے کچھ ایسی جگہوں میں بھی دی ہے جہاں بہت شور مچا ہے اس کے اوپر غامدی صاحب سے غامدی صاحب یعنی غامدی صاحب کے افکار نظریات فلانا نمکانا اس پر آپ کمنٹ کریں گے وہ گمراہی پر مبنی ہے وہ گمراہی ہے نا سیدھی سی بات ہے بہت سے مسائل میں وہ اہل سنت سے خارج ہیں اپنے اصول سنت میں یا تصور سنت میں اور بہت سی اجماعی باتوں کا انکار ہے سیدنا مسیح علیہ السلام نظول کا ایمان کی تعریف بھی تھوڑی سی فرق ہے آزاد آدمی آزاد خیال لیکن اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ وہ مغرب کے ایجنٹ ہیں وہ مغرب کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں وہ اسلام کو تباہ و برباد اس کی بنیادیں ہلانے کے لیے کر یہ نہیں پتہ چل سکتا ٹھیک ہے تو ہم لوگ جو کئی دفعہ دیندار ہوتے ہیں ظاہر وہ یہ حدود کراس کر لیتے ہیں تنقید میں ٹھیک ہے یعنی آپ نے کہا گاندھی صاحب گمراہ آدمی ہے بالکل ٹھیک بات ہے اس میں کوئی شک, نہیں ہے گمراہ یعنی سنو سے خارج ہے تو گمراہ آرام ان کی گمراہ ہے اجماعت کا انکار ہے گمراہ ہی ہے سیدھی سی بات ہے لیکن اس کے یہ اتنی بات درست ہے لیکن اس کے بعد آپ کہیں دیکھو تم نے رینٹ کارپوریشن کی رپورٹ نہیں پڑھی اس میں بھی یہی کہا گیا کہ ہم اس کو ان کو لوگوں کو پیسے دیں گے تو ضرور پیسے بھی لیتے ہوں گے سمجھا رہی اور پھر ایجنٹ بھی ہوں گے اور یہاں سے آپ نے وہ گفتگو شروع کر دی کہ جو ربوبیت میں داخل ہے جو حدود ربوبیت ہے یعنی وہ کر کے اللہ ہی خود بتا دے وہ میں لیے جو مسئلہ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے کیونکہ ہم یعنی حمیت حق میں حدود عبودیت کراس کر رہے ہیں <laughs> حمیت حق میں حدود عبودیت عبودیت کی حدود یہ ہے کہ آپ نہیں جان سکتے غیب کا علم آپ کو نہیں ہے اور سب سے بڑھ کر غیب کیا ہے محفل القلوب اسی لیے تو اللہ میں بار بار قرآن میں کہہ رہے ہیں اللہ علیم بذات صدور ذات صدور سے اللہ ہی واقف ہے تو ذات صدور سے اگر میں کہوں میں بھی واقف ہوں ٹھیک ہے تو میں گویا کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کی اخص الصفا میں اس کے ساتھ ہوں یعنی اللہ بھی جانتا ہے ان اللہ علیم بذات صدور وانا ایضا علیم بذات صدر هذا الرجل ما هو في صدر هذا الرجل لماذا ي... لماذا يفعل هكذا لماذا بده میں جو تعلق ہے نا وہ انٹینشن ہوتی ہے وہ انٹینشن ہے وہ نیت ہے وہ نہیں جان سکتا تو یہ دیکھیں مشرقین مکہ اور کفار ہر جگہ نبی کے کی نیت پر بھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں لہٰذا وہ نیت پر گفتگو کرتے کرتے اپنا کٹا چٹا جو ہے وہ کھول دیتے ہیں سامنے ٹھیک ہے ہوتا بھی ہے لیے نیت پر گفتگو منع ہے یہاں پہ امام غزالی علیہ رحمہ کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا وہ کہتے ہیں یہ تو بالکل شرک ہو جائے گا یعنی شرک یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ انسان دین سے خارج ہو گیا مراد شرک کس طرح ہو گیا شرک اس طرح ہو گیا کہ ہوا کیا کیا اس نے دخل فی مجال ربوبیہ دخل فی مجال ربوبیہ اور وہ حدیث سب کو معلوم ہے جو کئی دفعہ ذکر کی حلّہ شقفتا قلبہ حلّہ شقفتا قلبہ سیدنا اسامہ ابن زید نے قتل کر دیا کافر کو جب اس نے زمین پہ گرنے کے بعد کلمہ پڑھ لیا تھا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اللہ شفقتا قلبہ قتلته بعد ان قال لا الہ الا اللہ تو انہوں نے کیا فرمایا انه قالها مخافت الموت وہ تو موت کے خوف سے اس نے کہا ہے تو اللہ بالکل واضح ہے یعنی اگر آپ دیکھیں تو موت کے خوف سے کہا ہے اس میں نظر نہیں آ رہا تو پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اللہ شفقت قلبہ تو یہ ہے سیاح غدن فرمایا کل کو پتہ چل جائے گا ان قریب جان لیں گے کل ہی منل کرداب الشر منل کرداب الشر جملہ اسمیہ یہ سیاح نمونہ کا مفول بھی ہے غدن جو ہے وہ ظرف ہے سیاح نمونہ غدن منل کرداب الشر ان مرسل الناپتی ناپتہ بھی ہو سکتا تھا ٹھیک ہے لیکن یہ مرسل الناپتی ہے مداح مدافع ہے کیونکہ مرسل جو ہے وہ اسم الفائل ہے اور نون اس کا گرا ہوا ہے مذاق کی وجہ سے انا مرسل فتنۃ کیا ہے ہے یعنی ہم نے اس ناقہ کو بھیجا ہے ان کی ازمائش کے لیے کیوں بھیجا ہے ازمائش کے لیے اور فتنۃ اللہ جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے ہاں اصل میں آپ کو شاید معلوم ہو کہ جو مفول لہو ہوتا ہے نا اس کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ امال قلبیہ میں سے ہونا چاہیے ٹھیک عمل جوارے میں سے نہیں ہو سکتا مفول لہو یعنی اگر آپ کہیں کہ انی ذہب الى لاہور او من کراچی لاہور کاسبا او کسبا کاسبا تو خیر حال ہی بنے گا کسبا ٹھیک ہے کسبا آپ کہیں یہ کسبن حالت میں مفول لہو کہیں گے نہیں کسبن یہ تو عمل جوارے ہے وہ جو مفول لہو ہوتا ہے وہ کیا ہوگا عمل قلب ہونا چاہیے تو جہاں عمل قلب نہ ہو جہاں کیا ہو عمل جوار تو اس کی پھر ترکیب حال کرنی پڑتی ہے سمجھا رہی ہے اگر آپ کہیں گے انتقل تم ان کراچی نہ لاہور کسبن ائی کاسی بن ٹھیک ہے مزدور ہے نا اس مفائل کے معنی میں آ سکتے کاسی بن یعنی میں کمانے کے لیے آیا ہوں مطلب یہی ہوگا لیکن حال ترکیب بنے گی یعنی کماتے اس اس حالت میں کہ میں کمانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اور اگر آپ نے لازمن اس کو مفول لہو بنانا ہے تو پھر کیا ہوگا اس سے پہلے ایک ارادے کا معذوق مانا جائے گا یعنی انی کراچی لاہور تل قصبی ارادہ اصل میں مفول ہوگا ٹھیک تو یہ ہے اگر آپ یہ کہیں فتنہ جو ہے وہ عمل قلب نہیں ہے بلکہ فتح نہ یفین کسی کو ازمائش میں ڈالنا عمل جوارے آ رہے ہے تو اتنا مرسل نا فتنہ حال ہو جائے وغیرہ مفول لہو بھی بنا سکتے ہیں ہم ایسے کہہ دیتے ہیں مفول ہے لیکن پھر کیا ہوتا ہے اس سے پیچھے ارادہ معذوف ہوتا ہے ارادہ تل فتنہ فر تقیب ہم تو ذرا ان کا انتظار کیجیے ان کو دیکھیے نہیں انتظار نہیں ہے بلکہ ذرا دیکھیے ان کو ارتقا کس میں راقب یرقبو اور راقب یراقبو سے ارتقب یرتقبو یعنی انظر ہم وصطبر ای اسبر وبالغ فی الصبر اسبر وبالغ فی الصبر لأن استبار من باب افتعال والطاء انقلبت الى تا لمجاورتها بالصاد وهي من الحروف المستلیت یعنی ہاں، یہ سب ہے مستعلیہ میں سے تو وہ تا جو ہے اس کو ذرا پڑھنا مشکل ہے وس وس انتقال مشکل ہے نا الى الحروف المستعلیت الحروف ننتقل تو ہم نے کہا کہ ہم اس کو تو بنا دیتے ہیں وسطیف صبر کرو دوسری جگہ قرآن میں کہاں آیا ہے ہے تو یہاں اس میں میں کے معنی قسم یعنی ان کو بتا دیجئے کہ پانی ان کے درمیان تقسیم ہے ایک دن وہ آئے کہ ایک دن یہ کل شرب محتضر شرب کیا ہے شرب پینا ہے بس سمجھا رہی شرب یشرب شریب یشرب شوربن و شربن بھی استعمال ہوتا ہے لیکن ایک دفعہ پینا یا پینے کی باری کے لیے ٹھیک ہے تو یعنی آپ کا ایک دفعہ کا پینا کیا ہے پھر دوبارہ پینا پھر تیسری دفعہ پینا یہ باری ہے ایک دفعہ کا پینا ایک باری دوسری دفعہ کا پینا دوسری باری تو کلو شربن آئی کلو نوبت شربن نوبت اس کو کہتے ہیں باری کو دور محتضر محتضر کیا احتضر يحتضر احتضار احتضر فلان أي حضر يعني احتضر فلان حضر احتضر فلان حضره الموت فلان محتضر فلان محتضر أي في حالة النزع يعاني من سكرات الموت فهو محتضر اچھا یہاں محتضر کیا ہے کیا ہے محتضر نہیں جی گرامیٹیکلی محتظر جو ہے نا یہاں مزدر میمی ہے یعنی یعنی یہ سر فیصلہ یعنی اس کو لغت نہیں کہیں گے ویسے لغت کیا ہوتی ہے لغت ہوتی ہے اشتقاق یعنی اشتقاق سے مراد ہے اس کا اس کا اصلی معنی جاتا ہے لغت قاموس ہوتی ہے ٹھیک ہے صرف اس میں اشتقاق آتا ہے کہاں سے نکلا ہے کہاں ہے یہ صرف ہے اور پھر جملے میں جب آ جائے تو وہ ڈھاک ہوتی ہے تو لغت قاموس ہے صرف یہ صرف ہے یعنی آپ پوچھیں محتضر جو ہے وہ اس میں فائل ہے اس میں مفول ہے اس میں ظرف زبان ہے ظرف مکان ہے مصدر ہے میمی ہے صفت مشبہ یہی مشتقات ہوتے ہیں نا تو یہ کیا ہے تو یہ سوال کیا ہوگا صرف کا سوال ہے لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اچھا یہ مبتدا ہے خبر ہے فائل ہے مفول بھی ہی ہے کیا ہے تو یہ سوال کس کا یہ نحف کا ہے اور اگر میں آپ سے پوچھوں اس کا معنی کیا ہے لغت میں تو یہ کون سا سوال ہے یہ سوال لغوی ہے ٹھیک ہے تو وہ پوچھ ہی رہتا کہ سوال لغوی بھی ہے صرفی ہے یا نحوی ہے تو پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے بلاغی بھی ہو یعنی یہاں یہی کیوں آیا کچھ اور کیوں نہیں آیا تو وہ علم میں جو ہے وہ معنی ہو جائے گا یعنی اس کے مطابق کلام کرنا مختصر حال کے مطابق اگر اس میں تشبیہ اشتہارہ مجاز مجاز مرسل کوئی کنایا اور اشتہارہ ہے تو پھر ہم کہیں گے یہ سوال جو ہے وہ علم بیان کے اعتبار سے اور اگر اس میں کوئی محسنات لغویہ ہیں کوئی قافیہ مل رہا ہے کوئی سجا ہے تو پھر وہ کون سا علم ہو جائے گا علم بدی علم بدی ٹھیک ہے تو یہ چھ علوم میں سے سوال ہو سکتا ہے لغت کے اعتبار سے اگر آپ پوچھیں گے نا کون سا علم ہے تو یا تو لغت کا یا صرف کا یا نحف کا یا علم بیان ہے یا معنی ہے یا بدی ٹھیک تو میں پوچھا تھا صرف کے اعتبار سے کلو شرف محتدر ہر ہاں یعنی کیا پھر بنے گا ہر پینے کی باری پر حاضری ہے احتجار کیا ہوگا یعنی مزدر کیا ہوگا حاضری احتضر احتضر احتضار و محتضرن ہر پینے کی باری پر حاضری ہے کس کی حاضری جس کی پینے کی باری ہے معذوف ہے سمجھ آ گئی انہوں نے بلایا اپنے ساتھی کو ٹھیک ہے جس کو اللہ نے کہا کہ اشقا سب سے بڑھ کر شقی وہاں جو آدمی تھا اس کو بلایا فتح آتا اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا بے تعطی کس کو کہتے ہیں ہوتا نا بہت ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو ٹھیک ہے وہ بہت ہی ہے لہٰذا علماء یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی بہ میں ایجاب و قبول ضروری نہیں ہے بعض کو کہا وہاں بھی ایجاب و قبول کی شرط رکھتے ہیں یعنی اگر آپ نے کہا یہ آپ نے کوئی نہیں کہا کہ میں نے خریدا تم نے بیچا آپ نے اس کو دس روپئے سو روپئے دیے سو روپئے کیوں نہیں آتے دو سو روپئے دیے انڈے خریدے ٹھیک ہے ایک درجن تو یہ کیا ہوئی بین تہ بے اتحادی میں یہ اس نے بھی ہاتھ بڑھایا آپ نے بھی ہاتھ بڑھایا اور طے ہو گئی کوئی ایجاب و قبول نہیں ہوا تو علماء کہتے ہیں ہو جاتی ہے کچھ کو کہانے کا غالباً امام شافی اللہ عالم کہ نہیں ایجاب و قبول ضروری ہے میں نے یہ انڈے دو سو روپئے میں خریدے تم نے دو سو روپئے میں خریدے بڑا مشکل ہو جائے گا بے تعطی اس کو کہتے ہیں تعطی کا کیا مطلب ہے فتح تھا اس نے ہاتھ بڑھایا تعطا یا باب تفاعل فعقر اس کو کر دیا اطرا یا عقل عقل کاٹنے کو کہتے ہیں لیکن یہ استعمال کس چیز کو کاٹنے کے لیے ہوتا ہے گردن میں کوچے کوچے کیا چیز ہوتی ہے رضوان صاحب کہا نا اونٹ کی وہ بکری کی یعنی کوچے کی اور اس نے اونٹنی کی کوچے کاٹ دی یہی ترجمہ ہوتا ہے نا اقارا ٹھیک ہے تو کوچے کیا چیز ہے نہیں وہ یہ کون سا ان کا جواب ہے کہ یہی کچھ ہوگا <laughs> جس سے یہ نہیں ہے یہ جو پاؤں ہوتا ہے نا ہمارا پیچھے آپ دیکھتے ہیں جو پیچھے کی رگ بڑی ساری ایک ہوتی ہے پیچھے نہیں ہاں یہ یہ ہے نا ہاں تو یہ اس کو کاٹنا ہے اکارا یا کرو تو اس کو کاٹنے سے کیا ہوگا خون بہنا شروع ہو جائے گا یہ جو بڑی رگ جس میں جو کیا کہیں گے اس کو کون سی وین کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہاں ٹینڈن ہاں اسی کی بات کر رہا ہوں یاد آیا پیچھے کسی جب میں نے پیچھے نے بتایا تو سامنے والوں نے یہ کہا کہ ٹینڈن ہوتی ہے تو مجھے بھی یاد ٹینڈن یہ جو ٹینڈن ہے نا اس کو کاٹنے سے کیا ہوگا خون نکلنا شروع ہو جائے گا ایسا ایسا اس کے اوپر جو ہے وہ بے ہوشی تاری ہوتی چلی جائے گی اور وہ جو بھی شہر ہوگی مر جائے گی اس کو یہ ہے آپر فنا دو صاحب فتح فاقر شقی ہاں؟ بدبخت فأما لدین شکو ایک منیا دیکھتے ہیں انہوں نے کیا نہیں نہیں نہیں شقی سب دل والا نہیں ہوتا شکی کا لغوی مطلب ہوتا ہے نام مراد ما انزلنا علیک القرآن لتشقى یعنی ایسا نہیں ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنی مراد تک نہ پہنچیں آپ اپنی مراد تک پہنچیں گے یہ شقی اپوزٹ ہے سعید کا سعید یسعدو سعادتن شقی یشقا شقاوتن ٹھیک ہے بالکل جیسے المیہ نے سورہ ہود میں آپ نے سامنے سمائی دی وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ اور دوسری جگہ ساتھ ہی اس کے وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيرٌ شہید بھی تو لیکن وہاں بہت اسلوب دیکھیں وہاں کیا ہے شقو شقیہ کی گردان کریں شقیہ شقیہ شقو شقو معروف ہے اور سعیدو نہیں کہا سعیدو ٹھیک ہے نا بالکل پیرالل آئے لیکن ایک معروف استعمال کیا ایک مجہول امل لدینہ سعید اور شکو نے کہا شکی یو یعنی شکو شکو تو کیا پتہ چلا سعید کوئی نہیں ہو سکتا بغیر اللہ کے کیے وہ خود سعید نہیں ہوئے ام الدین سعیدو جن کو اللہ اور شکاوت اس کا اپنا فیل تو ام الدین شکو میں یہ نہیں کہا ام الدین شکو اے اشقاہم اللہ سبحانہ و اللہ ہم ہم اور کے بارے میں کیا کہا ہم سعیدو اللہ سبحانہ یہ جگہ فرق ہے تو شقی اس کو کو کہتے کہتے ہیں ہیں کس الذي لم يبلغ مراده ہمیں کیا بتا دیں فقط کا یہاں کر انہوں نے آپ کا کبھی بتایا اس لیے کہ ان خیال میں بات بالکل بھاس ہے پتا ہونا چاہیے سب کو آکر یاد کرو بھائی ذرا با اقرب یہ جو وین ہے نا اس کو اقر کہتے ہیں ای ذرا با اقرب ذرا با اقرب بمعنى قطع اقرب ٹھیک ہم فكيف كان عذابي ونظر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم محتضر محتضر کیا ہے لغت اور صرف کے اعتبار سے ایسے تو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مرکب اضافی ہے لیکن یہ ہا زوئے را ہے ہا زوئے را اس کا مادہ ہے حضر یا حضور ویسے کہتے ہیں پابندی آج کل ہوتا ہے نا آپ نے ایئر سپیس بند کر دی کسی ملک کی تو اس کو کہا جاتا ہے الحضر الجوی الحضر الجوی تو حضر یا حضر کا لغوی مطلب ہے پابندی لگانا کیا لگانا پابندی لگانا اچھا ویسے یہ نکلا کہ کہاں سے حزیرہ سے کہاں سے نکلا حزیرہ ہم بولتے ہیں نا حزیرت القدس جو حضرت شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ کی اس میں حجت اللہ بالغہ میں بار بار آتا ہے حزیرہ ویسے بھی اس کو کہتے ہیں باڑ کو حزیرت الغنم ہوتی ہے جو آپ باڑ بناتے ہیں نا لکڑیوں کی گھاس پوس کی جو بھی ہے وہ کیا ہے حضیرہ حضیرت الغنم کیوں اس لیے کہ یہ حضیرہ بھی کیا کرتی ہے تحزر الخروج ٹھیک ہے احتضر کا مطلب ہوتا ہے حضیرہ بنانا کیا بنانا حضیرہ بنانا یعنی باڑ بنانا محتضر کون ہوگا باڑ بنانے والا سمجھا نہیں محتضر کون ہوگا احتضر احتضر سے باڑ بنانے والا حشیم کیا ہے حشم یا حشیم کس کو کہتے ہیں پیسنا توڑنا سیدنا ہاشم جو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھتا تھا عبد المطلب کے والد محترم ہاشم ان کو ہاشم کیوں کہا جاتا تھا انہوں نے کھانا یاد کیا تھا جس کو ہم کیا کہتے ہیں فرید ان کا نام تو کچھ اور تھا ان کا نام تھا شہبت الحمد ان کا نام کیا تھا شہیبت الحمد ان کو ہاشم اس لیے کہتے ہیں کہ مکہ میں فاقہ آ گیا تو انہوں نے وہ روٹیاں چور چور کے پانی اور سالن میں وہ تقسیم کرتے تھے تو ان کو ہاشم کہا گیا کیوں لِأَنَّهُ يَحْشِمُ الْخُبْزَ وہ یحشم الخبز تو حشیم آیا تو حشیم فعیل ہے بمانا مفعول ٹھیک ہو گیا حشیم کیا ہے بمانا مفعول تو کا حشیم المحتضر ہوگا باٹ بنانے والے کی باڑ جیسے چورا چورا ہو جاتی ہے اب یہ معذور کیا ہے محتضر محتضر کا چورا نہیں ہے چونکہ محتضر حزیرہ بناتا ہے تو حشیم سے مراد حشیم الحزیرہ ہے ٹھیک ہے تو حشیم الحدیرہ میں حشیم کی نسبت کر دی مضاف کر دیا جس کی طرف حضیرہ بنانے والے کی طرف اور اس اس سے مراد حضیرہ ہے یعنی بنانے والا بول کے جس کو بنایا جاتا ہے وہ مراد دیا گیا یہ مجاز کہ حشیم المحتضر جیسا کہ باڑھ بنانے والے کی باڑ چورا چورا ہو جاتی ہے کسی طوفان کی وجہ سے طوفان آتا ہے تو سب جو ہے وہ لے جاتا ہے اسی طرح وہ ہو گئے کون ہو گئے وہ قوم قوم سمود انا حشیم المحتضر كما تكون الحظيرة محشومة محطومة مهدومة هكذا صاروا في جد يفرد فبدا خبر فيزا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل <clears throat> من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حصبا حصبا كاتين كنكريوكو كسو كاتين حصبا كنكريوكو حسب یحسب کہتے ہیں کنکریاں مارنا حسبہ مارنا ٹھیک ہے حاسب کس کو کہتے ہیں کنکریاں مارنے والے حسب یحسب کیا ہے حسبن حسبہ مارنا اور حاسب کون ہے الذی یرمی ٹھیک ہے بالحصایات تو کیا کرنا ان ارسلنا علیہم حاصبا تو مراد کیا ہے ریحا کیا مراد ہوگی ہم نے ان کے اوپر ایک پتھر مارنے والی ہوا بھیجی سب پر بھیجی اللہ آل لوت یعنی یہ اعلی لوط جو استثناء ہے وہ علیہم کی ضمیر کا انا ارسلنا علیہم ای اعلی قوم لوط الا اعلی لوط ٹھیک ہے نجیناہم بسحر یہ با ظرفیہ ہے نجیناہم وقت سحر با ظرفیہ کا مطلب ہے اس کی جگہ وقت لگا سکتے ہیں نجیناہم وقت سحر یہ مطلب ہوگا ان کو سحری کے وقت ہم نے بچا لیا صبح سویر نکل گئے کیوں بچا لیا یا تو مفول لہو ہے یا حال ہے نعمتم من عندنا ہماری طرف سے بطور نعمت کذالک نجزی من شکر ولقد انذرهم بطشتنا لوت علیہ السلام نے انہیں ڈرایا تھا ہماری پکڑ سے بطشا یبتشو بطشن فتمارو بن نظوری تو انہوں نے جھگڑا کیا بن نظوری یا تو ڈرانے والوں کے ساتھ یا ہماری ہمارے انذار میں شک کیا نزول کس معنی میں فتمارو بانذارنا ولقد راودوه عن ضيفه راود يراود مراوده او راودت التي هو في بيتها راود يراود اصل میں اس کا مادہ کیا ہاں ارادہ یریدو کا کیا مادہ ہے ہاں یہی مادہ ٹھیک ہے راودہ یورابدو مراودہ کا مطلب ہوتا ہے کہ دو ارادے ہوں ایک ارادہ جو ہے وہ یعنی یہ والا ارادہ اس ارادے کو اپنے موافق بنانے کی کوشش کرے یہ مراوضہ ہے ٹھیک ہے کہ نہیں یعنی اس نے انہیں اپنی طرف کرنا چاہا اپنے موافق بنانا چاہا سمجھا رہی یہ ہے اچھا جب آپ کسی اس میں ذرا سمجھ لیجیے گا جب آپ کسی کو اس کے ارادے کے برعکس اس کے ارادے کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں تو کسی شے کو وہ چھوڑے گا نا سمجھ آ ہے تو وہ ان کے ساتھ آتی ہے وَلَقَدْ عَنْ یعنی انہیں قائل کرنے کی کوشش کی اپنے مہمانوں سے یعنی مہمانوں کو چھوڑو ہمارے حوالے کرو اور ہماری رائے کے موافق ہو جاؤ کیا مطلب حضرت یوسف اپنے نفس کو تھام کے بیٹھے ہیں تو کہہ رہے ہیں نفس کو چھوڑو میرے حوالے کرو اور موافق ہو جاؤ کو کہتے ہیں کہ فلاں نے اس کو پھسلایا راودت عن نفسی ٹھیک ہے اس کے نفس سے پھسلایا یعنی اس کو اپنے ہم خیال بنا کر اس کا قبضہ اپنے نفس سے چھڑوا دیا بات ہو رہی ہے کہ نہیں تو حضرت لود علیہ السلام مہمانوں کو ان کے حوالے نہیں کر رہے ہیں وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ یعنی يُحَاوِلُونَ بِالْحُجَّةِ وَالْبُرْهَانِ أَنْ يُسَلِّمَ سَيِّدُنَا لُوط علیہ السلام الضُّيُوفَ إِلَيْهِمْ تو مراودہ میں حجت اور برہان بھی ہوتی ہے حجت اور برہان تو ہو ہی نہیں سکتی مطلب دلیل ہو چاہیے کوشش اپنے تئیں تو کہا کہ ولاقت راودوہ انہوں نے لینا چاہا ان سے ان کے مہمان کا ترجمہ جو بھی کریں گے کیا ترجمہ انہوں نے مطالبہ کیا فطمسنا اعینہم وہ روایات میں آتا ہے سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر سے یوں کیا جو بھی ان کی حقیقت ہوگی تو جو لوگ داخل ہو رہے تھے زبردستی گھر میں وہ سب اندھے ہو گئے فتح مسنا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی ٹھیک ہم نے ہے فضوق ادابی ونظر ولقد صبحهم بكره اس میں تاکید کیا ہے صبح یصبح کا مطلب ہے کسی کو صبح آ جانا صبح آ لینا یعنی اگر میں آپ سے کہوں کہ غدا نسافر وانا ساصبحك في بيتك ساصبحك في بيتك اي ساصل في بيتك في الصباح واخذك هذا هو اچھا صباح جو ہے اس کا اطلاق طلوع صادق سے لے کر صبح صادق سے لے کر زہا اور چاش تک ہو جاتا ہے صباح تو اب پتہ نہیں چل رہا نا کہ صبح کس وقت عذاب آیا تو مزید تاکید کے لیے ایک اور ظرف لیا ہے وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً بُكْرَةً ہے صبح کا بالکل اول وقت ٹھیک ہے سمجھائیے کہ نہیں تو صباح کے اندر جو وقت میں وسط تھی وہ بکرتن نے آ کر ختم کی ہے وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ اَيْ وَقْتَ الصَّبَاحِ الْبَاكِرِ فِي أَوَّلِ يَوْمْ فِي أَوَّلِ الصَّبَاحِ کیا آگیا صبح سے ان کے پاس؟ صبح کا فائل کون ہے عذاب وہ عذاب مستقر جس نے آنا ہی تھا جس نے قرار پکڑنا ہی تھا سمجھا گیا مطلب سب یعنی یوں آپ کہیں والا قد سب بکرت الظرف ہے ای وقت البکورہ وقت البکورتی اللہم بارک لنا فی بکورنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا بکرت کی جمعی ہے وہ فذوقوا عذابی ونظر ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر صدق اللہ ہاں لکی نتذک لکی من هذه القصص ونعرف ان من عصر رسولا فسيكون مصيره الى الدمار والهلاك هذا هو المعنى اليوم نحاول ان نكمل سورة الصافات قراءة من سورة من تفسير صفقة البيان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 هذه الآية مما يستدل به على أن رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أمر ووحي من الله سبحانه وتعالى كيف عرفنا من هذه الآية؟ لأن سيدنا إسماعيل لما سمع هذه الرؤيا قال لأبيه سيدنا إبراهيم عليهما السلام أن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لأنه أجاب بقوله يا أبتي افعل ما تؤمر وليس في المنام أي أمر لأن سيدنا إبراهيم لم يرى الله سبحانه وتعالى ولم يرى الملائكة في المنام الذين يأمره الذين يأمرونه بذبح او ذبح ولده اسماعيل بل انه رأى نفسه انه يذبح ابن ابنه اسماعيل فعرفنا ان النبي اذا رأى شيئا في المنام فانه وحي وامر من الله سبحانه وتعالى وقد عرفنا هذا الشيء من الحديث ايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى نفسه انه يطوف بالبيت رأى نفسه انه يطوف بالبيت فخرج مع الصحابة لكي يعتمع في السنة السادسة من الهجرة النبوية كيف عرض؟ لأنه رأى نفسه في المنام فإذا رأى نفسه في المنام فكأنه أمر من الله سبحانه وتعالى بعمرته أليس كذلك؟ فهذا هو فمنام الأنبياء ورؤية الأنبياء حق ووحي من الله سبحانه وتعالى أما رؤيا غير الأنبياء فإن هذه الرؤية ستعرض على الشريعة فإن كانت موافقة للشريعة فإنها يعمل بها أليس كذلك؟ هذا هو الله أعلم نعم يقرأ الشيخ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُسْلِمِ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُسْلِمِ إِلْيَاسَ نَبِيٌ مِنْ أَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ سِبْتِ هَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامِ أي من نسل هارون عليه السلام وليس من نسل موسى من سبت أي من حفدته قال مثل إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا أتعبدون بعلا وهو الصنم سميت باسمه بعد مدينته بعد بكة بالشام بعلبك حتى الآن في في مدينة في الشام اسمه اسمها بعلبك وبعلبك علماء النحو يأتون به للمثال على غير المنصرف للأسماء التي مزجت تركيبا مزجيا إذا كان الاسم مركبا من اسمين مختلفين فإنه يكون غير منصرف هذا كذلك التركيب تركيب المسجد ولهم يقولون حضر موت باع البك باع البك حضر موت لأن موت لا أدري من حضر في ذاك المكان فيقال له حضر موت فحضر موت يكون غير منصرف لأنه مركب تركيبا مسجيا وكذلك باع البك صح؟ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين الله ربكم ورب ابائكم الاولين فكذبوه فانهم لمحضرون الا عباد عباد الله المخلصين اي الا عباد الله المخلصين فانهم لن يحضرون او لن يحضروا في نار جهنم للعذاب هذا هو الاستثناء فانهم محضرون الا عباد الله المخلصين فانهم سينجون يوم القيامه من العذاب وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين نفس الشيء اللي قرأنا في قصة سيدنا نوح عليه السلام إلياسين هو لغة في إلياس بزيادة الياء والنون ونظيره سيناء وسينين وقيل هو جمع إلياس على التغليب بإطلاقه على قبل سلام على إلياسين إما أن يكون هذا لغت فی الیاس الیاس و الیاسین و سینا و سینا و سینین و هناک رأی الآخر الذین آمنوا بسیدنا الیاس علیہ السلام کأنه اطلق علیہم لفظ الیاسین کأن کلهم الیاس لیسا بذلك لأنهم نجو برحمت اللہ سبحانه وتعالى من العذاب هذا و المراد بقومه القوم الذین آمنوا وليس القوم الذين أهلكوا لأنهم ليسوا إلياسين ليسوا إلياسين بل هم كفار صح إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين الباقين في العذاب إلا عجوزا في الغابرين الغابرين الباقين في الحقيقة لفظ الغابر يستعمل للرجل أو المرأة الذي بقي بعد القافلة لأنه لا يرى القافلة إلا غبارها إلا غبارها فهو قد بقي مع الغبار ولم يسافر مع القافلة يقال له غابر أي متخلف عن القافلة هذا هو المعنى ثم دمرنا الآخرين أهلكناكم وإنكم لتمرون عليهم مصبحين لماذا قال إنكم لتمرون عليهم مصبحين لأن قريش لما كانوا يذهبون في رحلة الشام للتجارة فإنهم كانوا يمرون قرب قرية سيدنا لوط وهاتان قريتان اسمهما سدوم وعمورة وإنهم كانوا يعرفون جيدا مكانهما ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى مصبحين وبالليل حينما تذهبون في رحلة الشتاء إلى في رحلة الصيف إلى الشام فإنكم تمرون صباحا ومساء مساء بهذين القريتين اللتين دمرتا أليس كذلك؟ هذا مصبحين وبالليل أي في الصباح والمساء وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشهور أبقى أي هرب من قومه بغير إذن ربه يقال أبقى العبد كضرب ومنع وسمع هرب من سيده من غير خوف ولا كد فهمنا يعني الرجل الآبق أو العبد الآبق الذي فر من سيده بدون أي سبب إذا كان سيده يكلفه بالعمل الشاق فهرب فلا يقال له آبق وإذا مثلا هرب من خوف سيده أنه سيعاقبه على فعلة ما فليس بآبق الآبق الذي خرج بدون أي سبب أليس كذلك؟ فسيدنا يونس عليه السلام خرج من قومه ولم يأمره الله سبحانه وتعالى بالخروج ولم يأذن له أليس كذلك؟ ولذلك قال الله الله سبحانه وتعالى ممكن يقول لعبده أو لرسوله أي كلمة أليس كذلك؟ ولكننا لا نستطيع أن نقول ولكن لأننا نفسر القرآن فعلينا أن نفسر لفظ الأبق لماذا قال الله عنه أنه آبق؟ لأنه خرج بدون إذن من سيده وسيده هو الله سبحانه وتعالى أليس كذلك؟ أبك الأرض هرب من سيده من غير خوف ولا كد عمل كد مشقه كد يا كتب ها كد حلك دع وكد يكد كلاهما بنفس المعنى يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا اي انك تكد الى ربك اي تجتهد وتعمل الامور الشاقه هذا هو المعنى المشهور المذكور فساهم فقارع من في السفينة بالسهام ساهم يساهم مساهمة معناه القرعة بالسهم القرعة بالسهم فكان من المدحضين أي المغلوبين بالقرعة يقال ألحق الله الحجة فالدحضت أو دحضت فدحضت ہاں. أي أبطلها فبطلت الدحض في الأصل الزلق في الماء والطين لو استعملنا هذا المعنى الأصلي لكان صحيحا ولذلك بعض المفسرين لم يذكروا هذا المعنى أنه كان المغلوبين يعني لم يفز في القرعة بإمكاننا أن نقول مدحضين بمعنى أنه دفع في البحر أليس كذلك؟ لما خرجت القرعة باسمه دفعه أهل السفينة في المائي فهذا المعنى هو المعنى الأصلي للكلمة الدحز الانزلاق في الماء أو الطين أليس كذلك؟ فكان من المدحضين أي فكان من المخرجين من السفينة إلى الماء أليس كذلك؟ لو قلنا بالمعنى الأصلي فالتقمه الحوت ابتلعه بسرعة من لقم الشيء كسمع والتقمه أكله بسرعة ما شاء الله إنه يعني حتى الحروف الأصلية نفسها ولكن إذا قلت التقمه فمعناه أكلته بسرعة وإذا قلت تلقمه ابتلعه في مهلة فهمتم؟ تلقم يتلقم أن, تتنا... أن تتناول شيئا على مهلك وأن تلتقمه هكذا تبلعه كما نقول تبلعه إيش؟ نقلنا ابتلعه في مهلة وكان ذلك في نهر دجلة وهو مليم أي مكتسب ما يلام عليه من مفارقة قومه وهنا وهنا أيضا عليكم أن تركزوا لأنه سيذكر فرقا مهما جدا بين المليم والملوم بين المليم والملوم نعم من حيث اللغة أي مكتسب ما يلام عليه من مفارقة قومه بغير إذن ربه يقال على الرجل اذا اتى ما يلام عليه من الامر واذا لم يلام وان لم يلام صح المليم الذي يفعل شيئا يستحق اللوم وان لم يلم احد وان لم يلم احد واما الملوم الذي يلام ولكن ليس من الضروري أن يكون مستحقا لله قد يكون مستحقا وقد لا يكون مستحقا ولكنه يلام بالفعل يلام بالفعل أما الملين الذي يستحق الملامة وإن لم يلم وإن لم يلم بالفعل فهمتم هذا ولا لا فهو مليم أي الله سبحانه وتعالى يقول لأنه خرج من القرية بدون إذن ربه فإنه كان مليما بحيث استحق الملامة منا ولكن في الآية ليس دليلا أن الله سبحانه وتعالى لامه بل كان مليما بل كان مليما لأن المليم من استحق وليس بالضرورة أن يلام فهمتم؟ هذا معنى دقيق جدا ما شاء الله فهو الذي يلام سواء أتى بما يستحق أن يلام عليه أم لا الملوم الذي يلام يستحقه ولا ما يستحق ما نعرف فلولا أنه كان من المسبحين الذاكرين الله كثيرا بالتسبيح ولكن إنكم ستتحيرون لو عرفتم كيف فسر غلام ابن ترويز هذه الآية إنه قال فلولا أنه كان من المسبحين لأنه كان ينكر المعجزات ليس كذلك كيف هو دخل في بطن الحوت وقضى هنا وقتا طويلا ثم خرج هذه قصة عنده ما تدخل في العقل فقال لولا أنه كان من المسبحين أي في الحقيقة إنه كان يعرف السباحة كان يعرف السباحة swimming فإنه كان يعرف السباحة ولذلك خرج من البحر وخرج من بطن الحوت أيضا يعني دخل وبعد ذلك فورا سبح في الماء وخرج من فم الحوت فلولا أنه كان من المسبحين أي فلولا أنه كان ماهرا بالسباحة لبقي في بطن الحوت إلى يوم القيامة فالفضل يعود إلى السباحة <laughs> وليس إلى التسبيح وهذا يعني خلل في العقل في الحقيقة خلل في العقل لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في مكان آخر أنه سبح في ظلمات أليس كذلك؟ فقال في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اعترف بخطائه, بخطائه وسبح الله سبحانه وتعالى في ظلمات بطن الحوت فأخرج الله سبحانه وتعالى إلى العراق كما ولكن إذا قرأنا مثلا سيد أحمد خان وتفسيره يعني نرى العجائب كيف يفسرون القرآن على هواهم وعلى هوى الغرب لأنهم في ذاك الوقت كانوا ينكرون بالمعجزات وما في شيء ممكن يخالف القوانين الطبيعية فهذا يؤولون آيات القرآن على غير تأويلها فلولا أنه كان من المسبحين فعلى الإنسان إذا أراد أن ينجو من الغرق أن يعرف السباحة فهو كان يعرف الصباع فخرج ما شاء الله للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم أمرنا الحوت أمرنا الحوت بطرحه شفنا يعني السقيم في هذه الآية بمعنى المرض ولذلك إني سقيم يكون هنا بمعنى المرض مرض لأن القرآن يفسر بعضه بعضه بعضا والله سبحانه وتعالى ذكر في نفس السورة السقيم بمعنى المريض لكي لا نؤول التأويلات البعيدة كما فعل بعض الناس يعني نحن أيضا ذكرنا هذا التفسير إني سقيم إني بريء ولكن التفسير الصحيح إني مريض أو سأكون مريضا طرحناه طرح يطرح طرحا أين نبذ ينبذ رماه صح فنبذناه في العراء أمرنا الحوت بصرفه في الفضاء الواسع من الأرض على شط النهر قرب نينوى من أرض الموصل في العراق يعني حيث لا لأنه بعث في نينوى نينوى كما نقول بالأردية حيث لا يواريه شيء من شجر أو غيره لا من شجر أو غيره ممكن كمان أو غيره كمان لماذا؟ لأن من شيء محله رفعاً فإذا عطفناه على محله رفعناه ولكن إذا عطفناه على لفظه جررناه سوف فهمتم ولا لا كما نقول ما أعبد الله ما لكم من إله غيره وغيره كلاهما قراءتان متواتران متواترتان من النبذ وهو الترح وهو الطرح والالقاء والعراء الارض الواسعه التي لا نبات بها ولا معلم مشتق من لا نبات بها ولا معلم اي معلم جبل او اي مكان مرتفع او اي علامه صح مشتق من العرج وهو عدم السطره وهو عدم السطره ورياض الاكمال وأنبتنا عليه شجرة من يقطين أي من الشجر الذي لا يقوم على ساق ويقال والدكتور حميد الله ربما أنتم تعرفونه كان عنده رأي وكان جدنا أيضا يذكر هذا الرأي أن سيدنا نوح عليه السلام حينما خرج من بطن الحوت كان في شاطئ جوادر كان في شاطئ جوادر وهناك نبات حتى الآن هم يسمونه لا ولكن الاسم يشبه باليقطين ولكن هذا سؤال يعني أنه كيف وصل من إراق إلى قوانا هذا هو السؤال وهل نهر ججلة متصل بالبحر أكيد متصل بالبحر فإذا كان متصلا بالبحر فهناك احتمال أن الحوت هذه أكيد سيكون حوتا كبيرا مثل الويل أليس بذلك فإنه سافر كل هذه المسافة ووصل إلى شاطئ بلوچستان والله أعلم ولكن هذا هو رأيه يقطين ويقال لكل ما لا ساق له من النبات ونحوه يقطين يعني في الحقيقة النبات المعرش وللقرعة الرطبة يقطين وللقرعة الرطبة أي رطبة أي طازجة الجعب التربو صح؟ ليست جافة قرع إيش؟ قرع طمكن كدو جو بڑا کدو ہوتا ہے اس کو کرا کہتے ہیں جو چھوٹا ہوتا ہے اس کو دبا کہتے ہیں جو لمبا والا ہوتا ہے اس کو کوسا کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے ایک لمبا کدو نہیں ہوتا وہ کوسا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دبا پسند تھا کدو ٹھیک ہے اور یہ جو بڑا کدو ہوتا ہے جس کو جو اتنا بڑا سارا پیٹا کہتے ہیں ہاں اس کو کیا کہا جاتا ہے کر ٹھیک ہے تو امبت اس کی بھی وہ نبات ہوتی ہے بیل ہوتی ہے نا وأنبتنا عليه شجرة من يقطين أي القرى الرطبة يقطينها وهذه الثمرة التي تأتي على هذا النبات اسمها يقطينة يقطينة ولكن الآن يعني العرب يسمونها قرعة قرعة والدباء وكوسة وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون أو يزيدون أي لم يكونوا أقل من مئة ألف وإن كان هناك احتمال أن يكونوا أكثر من مئة ألف صح؟ فآمنوا فمتعناهم إلى حين <coughs> فاستفتهم أي فاستفت كفار مكة معطوف على قوله تعالى فاستفتهم أهم أشد خلقا لربك البنات ولهم البنون ام خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون يعني حينما يقولون أن الملائكة مؤنث هل هم شاهدوا خلقهم؟ ألا إنهم من إفكهم ليقولون إفكهم كذبهم على الله ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين أصطفى أختار وهناك استفهام أصطفى والهمزة الثانية محل رفع استفهام توبيخي ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين سلطان حجة وبرهان وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا أي جعل المشركون بين الله تعالى وبين الملائكة نسبا بقولهم الملائكة بنات الله وسميت الملائكة جنة من الاجتنان وهو الاستقرار يعني كأنه أخذ الرأي الذي يقول أن المراد بالجنة في هذه الآية الملائكة وهناك رأي آخر أن المراد به الجن والجن هم في بعض المشركين كانوا يقولون أن الجن أبناء الله سبحانه وتعالى يعني أن الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى والجن إيش؟ أبناء الله سبحانه وتعالى ولذلك جعلوا بينه وبين الجنة نسبا لأن الإبن يحمل نسب أبيه أليس كذلك؟ وسميت الملائكة جنة من الاجتناب من الاجتناب وهو الاستطاع لأننا لا نستطيع أن نراهم فهم مستورون عنا أليس كذلك؟ لأنهم لا يرون بالأبصار ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون أي علمت الملائكة أن المشركين القائلين ذلك لمحضرون النار للعذاب لكذبهم فيه ولقد علمت الجنة إنهم المراد بإنهم ليسوا الملائكة بل إن الذين يعبدون الملائكة هم سيحضرون في نار جهنم ولكن إذا قلنا إن المراد بالجنة الجان من الشياطين فنحن سنقول أن الشياطين أيضا عرفوا أنهم سيدخلون النار هم صح؟ إذا قلنا أن المراد بالجنة الشياطين فهمتم؟ وقالت تنزيها لله عن ذلك سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين أي لكن عباد, لكن عباد الله المخلصون الذين نحن منهم براء من أن يصفوه بما لا يليق به إلا عباد الله المخلصين فهؤلاء العباد المخلصون لا يصفون الله سبحانه وتعالى إلا بما يليق بمرتبته وجلاله وهو استثناء منقطع من فاعل آه لأن هؤلاء المخلصون لا يدخلون في المشركين هؤلاء الناس الذين يصفون الله بما لا يليق به فهذا الاستثناء منقطع الاستثناء المنقطع الذي يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه أليس كذلك؟ ثم علل الملائكة هذه البراءة علل الملائكة أي جعلوا إلة أي ذكروا إلة وسبب هذه البراءة قولهم فإنكم وما تعبدون أي الأصنام التي تعبدونها ما أنتم جميعا عليه على الله تعالى بفاتنين بمفسدين أحدا بكم إيش معنى هذا الكلام ما أنتم على الله على عليه بفاتنين على الله أي على خلاف إرادة الله سبحانه وتعالى يعني إنكم والجان والشياطين وآلهتكم كلهم لا يستطيعون أن يفتنوا أحدا إذا لم يرد الله سبحانه وتعالى فتنته وليس بذلك فإنكم لا تقدرون على فتنة أحد على خلاف إرادة الله فهمتم ولا لا هذا هو المعنى مفسدين أحدا بإغضائكم إلا من هو صال الجحيم داخلها في إلا من هو مقدر في علم الله سبحانه وتعالى أنه سيدخل الجحيم وعليه متعلق بفاتنين والفتن هنا ہونا الافساد الافساد من قولهم فتن علیه غلامه اذا فتن علیه غلامه غلامه اذا افسلوا وجمله ما انتم علیه بفاتنین خبر ان والصلاه بكسر اللام معتل كقاض طيب اسمه منقوص نحن نقول اسمه منقوص ثم قالت الملائكة تبيينا لتحيزهم لتحيزهم في موقف العبودية وإظهارا لقصور شأنهم لتحيزهم أي لدخولهم تحيز فلان دخل في حيز والحيز هو المكان يعني إنهم يقولون هذا الكلام لكي يثبتوا أنهم داخلون في عبودية الله سبحانه وتعالى فيقولون وما منا يتواضعون أمام جلال الله أمام جلال الله سبحانه وتعالى وما أحد منا إلا له مقام معلوم في المعرفة والعبادة والانتهاء إلى أمره تعالى وإنا لنحن الصافون أنفسنا في مواقف يعني صافون أنفسنا صح؟ مفعول به للصافون في مواقف العبودية والعبادة دائما وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ أي المنزهون المنزهون الله تعالى المنزهون الله تعالى ما لا يليق به في كل حال ومنه ما نسبه المشركون إليه تعالى وإن كانوا ليقولون أي كفار مكة وهذه الإن مخففة من الثقيلة ولذلك جاء على خبرها لا الفارقة لا يقولون وإن كانوا ليقولون أي كفار مكة قبل البعثة لو ان عندنا ذكرا اي كتابا من الاولين اي من جنس كتبهم كالتوراه والانجيل لكنا عباد الله المخلصين اي لاخلصنا عباده له ولا ولكنا عباد منهم فكفروا به لما جاءهم انہم لہم المنصورون تفسیر للکلمہ و ان جندنا ای تفسیر للکلمہ اس مواد ولقد سبقت کلمتنا لعباد المرسلین فای کلمۃ هذه هذه الکلمہ التي صدرت من الله سبحانه وتعالى هي هذه انہم لہم المنصورون وإن جندنا أي حزبنا وهم الرسل وأتباعهم والجند الأنصار والأعوان لهم الغالبون والمراد بالنصرة والغلبة ما كان بالحجة أو ما كان بها دائما وفي مراتب فهمتم يعني الحجة الرسل وأتباع الرسل سيكونون غالبين بالحجة دائما أما في مواطن القتال أو بالسيف فأحيانا أو غالبا أليس كذلك؟ نحن بفضل الله سبحانه وتعالى المسلمون أو الإسلام الآن غالبا بالحجة والبرهان ولكن ليس في بالحکل تک أكمل هذا وغدا إن شاء الله میرے میرے میرے لیے لیے بھی بھی بس تو نہیں میں نے کہا ایک کرنا ہے اللہ